شریک دعوت اسلام ہے ابو تالو شریک دعوت اسلام ہے ابو تالو شریک دعوت اسلام ابو نبی کو حق کا ایک نام ہے ابو تالو نبی کو حق کا ایک نام ہے ابو تالے ہری میں وہی میں الہام ہے ابو تالو ہری میں میں الہام ہے ابو تالے ہر کہ عزم کا احرام ہے ابو تالو حرم کے عزم کا احرام ہے ابو سن کے نا پل کر رسول ہو جائے اسلام ہے ابو طالب رسول رب کے نگہبان ہے ابو تالو رسول رب کے نگہبان ہے ابو تالے نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو تالو نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو تالے نزول وہی کا عنوان ہے ابو تالو طالب بغیر لبز کا قرآن ہے ابو تالو لبز کا قرآن ہے ابو طالب انہی کے دم سے ہوئی بتائے بسم اللہ انہیں نکتا دیا زیر بائے بسم اللہ دعوت اسلام ہے ابو طالب کی بھلا کرد ابو تالو پیمبری کی بھلاؤ کرد بال مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو تالو مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو بالے نبی کی ڈھال دمے جی دو قد ابو تالو رسول اور زد ابو تال شان خط رسول اور زد ابو تالے جہاد کا پس منظر جہاد علی علی ہے با علی یہ پہلے ناد پہل نادری ہے ابو طالب کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت ملا ان کے کفر کا دعویٰ کچھ تو دلا کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا کوئی تو رسم جہالت ان کے گھر میں دکھا بتوں کے آگے جھکا ان کا سر سر اپنا جھکا تو کے آگے جھکا ان کا سر سر اپنا جھکا خدا کے کو ہے گودی میں پالنے والے دعوت اسلام ہے ابو طالب رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں باب دی سے تنظیم عام کرتے ہیں باب جی سے تنظیم عام کرتے ہیں شہر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں شہر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں نبی اگر کسی کا پھر یوں سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے دعوت اسلام ہے ابو طالب انہی کے گھر میں ہے خیر اللہ نام اللہ انہی کے گھر میں خیر الام مسل اللہ سر نبی کا ہے قائم مقام مسل اللہ سر نبی کا ہے قائم مقام چلے اللہ جسے نصیب ہے رام سل نصیب ہے رام چلے اللہ ان کے پور جو ہے سارے امام سلے اللہ ان کے پور جو ہے سارے امام مام چل رہے اللہ ختم بھی اگر نہیں مومن تو پھر جہان میں کوئی بشر نہیں مومن چلی گئے دعوت اسلام ہے گو دارے نجا چوائ نصیر تو کدار جوائ ن و کردار نبی کی آنکھ سے اب ان کو دیکھیے کبار نبی کی آنکھ سے اب ان کو دیکھیے کبار بار گاہر سال میں آپ کا گار تال میں آپ کا پچھاڑ کھا کے انہیں روئے احمد مختار پچھاڑ کھا کے انہیں روئے احمد مختار وہ آم مفتا بنا ان کا جب وصال ہوا یہ غم رسول کی امت میں ایک سال ہوا دعوت اسلام ہے ابو طالب یہ مرنے والا گریمان ہی نہ لایا تھا مرنے والا گریمان ہی لایا تھا تو کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا زباں پہ وا بتا بار بار آیا تھا پہ وا بتا بار بار آیا خود بھی روئے تھے اوروں کو بھی رلایا تھا خود بھی روئے تھے اوروں کو بھی رلایا تھا جتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے تو اس کو رونا رلانا نبی کی سنت ہے دعوت اسلام ہے ابو طالب یہ بات اگر ہو اجازت تو پوچھ لوں میں یہی یہ بات اگر ہو اجازت تو پوچھ لوں میں یہی حسین ابن علی کیا نہیں تھے محسن حسین ابن علی کیا نہیں سے موت نہ دے ہم ان کو روئے تو پھر کیوں کیوں ہو ہو کوئی کوئی تھی تھی بجبی ہم ان کو روئے تو پھر بجبی بنے تھے تھے ان کا تو ناتا رسول عرش نشی بنے ان کا تو ناتا رسول عرش نشی حسین سو مرس علی کے سینے پر غضب ہے شمر کا زانو انہی کے سینے من دعوت اسلام ابو طالب بگوش ہوش خوجب حال کر بلا سنیے بگوش ہوش حال کر بلا سنیے سنا جو میرے تصور نے وہ ذرا سنیے سنا جو میرے تصور نے وہ ذرا سنیے بیان ہمت صبر بیاانت سبرے چاہے ہودا سنئے سبرے ہے ملک الموت کی صدا سنیے آتی ہے ملک الموت کی صدا سنیے ملا جو حکم کے سر سے نکال جانے حسین کہا کے ساتھ ہے یا رب یہی امتحان حسین گئے دعوت اسلام لگا ہے زخم قبر بہ رہا ہے سر سے لہو ہے زخم قبر بہ رہا ہے سر سے لہو بھرے خون میں جانے رسول کے گیسو خون میں جانے رسول کے گیسو قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو میں دائیں آئی کے تو ڈال آنکھوں میں کہاں بہل کا ہے اس دم خیال آنکھوں میں دعوت ہے ابو طالب نظر ندایا کے گردن سے کھینچ جا ان کی ندایا کے گردن سے کھینچ جا ان کی ندایا کے گردن سے کھینچ جا ان کی ندایا کے گردن سے کھینچ جا کی کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری میں کیا کروں گردن پکل رہی چوری چوری پکڑ کے چلاتی ہے کوئی بی بی پکڑ کے چلاتی ہے کوئی بی نظب کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی نظب کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی جہاں آئے کے سینے سے قبض کر لے جا آئے سے قبض کر لے جا آئے کے سینے سے قبض کر لے جا آئے کے تیروں سے چلنی کر لے جا کہاں کے تیرنی ہے میرے رہما کے تیر ابھی تو مار کے برچی ہٹا ہے کشتا ابھی مار کے برچی ہٹا ہے کشتا اور اب تو ہے تہ دانو سمر یہ پورا اب تو ہے تہ دانو شمر یہ پورا یہ کر ہے یار آئی کے مظلومیت میا کے رتب شنا مدلو میا کے رتب شنا کمر سے صابر کی جان بے وسوا سے کچھ صابر کی جان بے وسوا کہاں ملک نے تڑپ کر بدر دو حسرت یا ملک نے تڑپ کر یا کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے ابا کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے ابا سدا ہے کے سر کے لال ہے چہرہ دعوت اسلام ہے ابو گفتگو کے مرجھا گیا رسول کپوری کے مرجھا گیا رسول کپور فلک سے آ گئے روح روی ہزین سے آ گئے روح گمی ملو کہا پکار کے منہ ڈھاپ ڈھابلو بڑا رسوا پکار کے منہ ڈھاپ لو برائے کی لاش پہ کھولیں گی اپنے بال پتو ہر کی لاش پہ کھولیں گے اپنے بال بتو سدائے سن کے اسی تو چل پڑی زینا عرب کے خیمے سے باہر نکل پڑی زینا دعوت اسلام ہے نسیم ادھر سے تو خود سیکھیے سد آئے ادھر سے تو خود کی ہے ادھر تڑپتی ہوئی بنت مرتضائے تڑپتی ہوئی بنت مرتضائے قریب لاش جو پہار بسد بکاری لاش جو باہر بسد بکائے کے حل کے بری دا سے یہ سدائی کے حل کے بری دا سے یہ سدا اسلام ہے ابو طالب